حضرت قیس بن ابی غرضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم بقی کے بازار میں خرید و فروخت کیا کرتے تھے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہمیں اس وقت سمسار یعنی دلال کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تاجروں کی جماعت تو آپ نے ہمارے سابقہ نام سے بہتر نام رکھا پھر فرمایا خرید و فروخت کرتے وقت بلا قصد قسم اور جھوٹ صادر ہو جاتے ہیں لہذا ساتھ ساتھ صدقہ بھی کیا کرو سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو انتیس